اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا